وسلم وسلم عليه وحبيبنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه پچیس

اور پچیس فیصد عبادات عبادات میں اور اور ہمارا آپ کا کا معاشرہ اس اس بیماری شکار ہو چکا ہے ہے جو پچیس نیند یعنی کی کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی لیکن اس کے مقابلے میں جو پچہتر فیصد ہے یعنی معاملات اس کو اہمیت نہیں دی جائے اور دین دار بھی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو پچیس فیصد دین پر عمل کرتا ہے یعنی نماز بھی ہو قرآن پڑھنے والا ہو زکات دینے والا ہو سستا دینے والا ہو اس کو تو دین دار سمجھا جاتا ہے اور جو معاملات میں ٹھیک نہ ہو چونکہ سارا کا سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس وجہ سے کسی کو بھی یہ بیماری کرتی ہے ابھی ہوتا ہے انسان نے جواب میں بھی سر آ جاتی انسان کے معاملہ آگے پیچھے ہو جائے

چیز کا مالک مالک ہوں میں میں چیز کا ہے ہے کسی کسی کی کی اجازت اور تو استعمال نہیں نہیں کر کر رہا رہا رہا میرے میرے پاس پاس پاس مال مال مال کو پریشان آ رہتا کے سوچ اس ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں آئی تو اس چیز بڑے بہت زیادہ فکر کرتے ہیں جو آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دی دیکھو بہت ہی پیارے اس وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا تھا اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمایا کرتے تھے ایک جانوری اپنی تھی اور اسی میں مطالعہ بھی کیا کرتے تھے اپنا کتابیں لکھنے کا کام بھی اسی کمرے میں ہوگا مفتی نبی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے والد صاحب کبھی پانی منگوا دے پانی لا کے دیتا تو مجھے جلدی جلدی ایسے گلاس کو یا سوکھا جلدی ایسے گلاس سوکھا گلاس کو اٹھا کے تبھی گلاس کے اٹھانے میں دیر کر دیا دیشوں میں سخت ناراض ہو اور مہمان کے لیے کہ یہاں سے وہ گھر سے چائے بند کر آتی تو چونکہ گھر سے چائے بند کر آتی تو اس میں کپ بھی آتی ہے پلیٹیں بھی آتی وہ سب کمرے میں ہوتی تو مجھے کہتے ہیں کہ جیسی پانی ہو وہ اٹھا لیتا اور اگر میں اپنے کام میں مشہور ہو جاؤں وہ گھر میں بھیڑ ہو جائے تو سخت ناراض ہو میں نے ایک دفعہ ابا کو کہا میرے اس کی شکیٹا پڑھا کر بلایا کہ ابا جان کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں آپ اتنا ڈانٹ دے رہے ہیں یہاں اگر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو کیا ہوگا تب پہلے وہاں پڑھا رہے گیا تھوڑی سی لیٹ ہو تو کیا ہوگا کتنا پڑے گا اگر کی وجہ سے حج نہیں جاتا تو میں اس کو لکھنا چاہیے کہ میری اولاد اگر میرے حج انتقال ہو جائے اور میں حج اچھا نہ ہوں میری اولاد میرے پیچھے حج حد بدل جائے یہ معاملات کی لائن ہے اور اس میں احتیاط انتہائی کرنے ضروری ہے ورنہ میرے بہت بہتر کو بات کریں اس میں احتیاط بہت ضروری ہے ایک دکان کے اندر دو پارٹنر ہے ایک دکان کے اندر تین پارٹنر ہے تو ایک پارٹنر کتنا مالک ہے اور وہ کتنا استعمال کر رہا ہے کہیں یعنی زیادہ تو نہیں کھا رہا زیادہ کھانے کے مطلب ہے اس کی کمائی کے اندر آرام داخل ہوا ہے آرام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک اتنا بڑا دودھ کا جو ہے وہ پتیلا رکھا ہوا ہو گیا ایک طرح نشان کا حضرت دودھ خراب ہو گیا ایک دوسرے کی شکل ایک سب ہوگی ورنہ ایسی ایمان لے تک تک کے مان ہوتا ہے اسی لے تم نے اس اس کو دیا وجہ سے الگ اور کر اور یہ وسیعت کہاں ہو ہو کس جگہ پر گھر میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے دوست دوست بہت زیادہ جس پر بہت زیادہ اعتماد ہو کہ کے بعد اگر کو ملے انتقال کیسے ہوتا ہے دنیا سے زیادہ سفر نہیں کرتا کل آپ کی بات کی قرآن میں ختم ہو گئے بچوں کو وہاں ختم کر لیا ہمارا بھی رہے لیا لے کے وہاں اس کی یاسین شاہ نے بیان کیا تو جس مولے صاحب نے مجھے بلایا تو اس نے کہا یہ ایسا اللہ والا آدمی ہے جو ایسی آسمائی جائے کہ چند رسے پہلے لیا لے کی ایک بیٹی بھولی تھی تو اس میں اس کا ساتھ درش نہیں ہو گیا تھا یہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے اور بیٹی بھولی ماں بیوی بچے سارے سارے ایک وقت میں شہید ہو گئے موت آتی پتہ نکلتا ہم لوگ کرنے کرنے کرنے والے ہیں اس کا حساب حساب دیتے دیتے کدو بھی کے کے ہے بے مان لے کر دکان میں بھرا لوگوں کی دبائے ہوئے دبانے کے بعد کہہ رہا اور مانو مانو مانو نہیں میرے پاس بنے ہوا ہے کے اندر اور نکلوا نکلوا سکتے ہو دو ہمارے دانے کے دانے کا لحاظ کرتا ہے وہ ادھار مانگنے کے بعد ہمارے تبلیغ کا لحاظ کرتا ہے ادھار مانگنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کا لحاظ کرتا ہے تو شرم آتی ہے مانگنے کا لیکن ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم سوچے لحاظ ہو رہا ہے اس لیے کہ دین داری سے بھی نماز کو سمجھا رہا ہے دین داری سے بھی قرآن پڑھنے کو سمجھا ہے زبان کے صحیح ہونے کو دین داری نہیں سمجھا رہا معاملات کی زندگی یعنی سے دو لاکھ رکھنا ہے ہر جی اصلیت کرو ہرا کی اصلیت کرو ہر چنتے کرو کہ تمہارے ہر کی بات کیا ہوگا کتنا بچہ مستقبل بیٹھا ہے کہ تم کے ساتھ بیٹا کا نام ہے فضل کو بالکل معاف کر کے کرانے ہیں اس ہمت نہیں ہے یہ جب قرض نہیں لینا ہے اس میں آپ کی رسیت بھیجے میری لڑکی ہے کے ساتھ بھی کرنا کام میں نکل چکی ہے اگر میری اولاد کو سوچنے کو میرے ترقی میں سے جو میری سارا قرضہ حق ہے تو اس نے ایران سے پوچھا ہے اس موقع پر کیا حاصل ہے کہ میرے بھائی کی کلا نماز ہوتی کر کے قبر کا معاملہ آسان ہو بس بات جمع کیے رہے جمع کیے رہے کہ کوئی کوئی ایسا حساب نہیں ہے اس وجہ سے میرے علی مولانا بھائی دوستو جن کو حساب دینا ہے وہ اس معاملات میں بہت ڈرتے ہیں حضرت الرحمن کے وہاں پر کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فرمائے میں نے آپ کو دیکھا اپنے ساتھیوں کو مختلف انداز سے

ان کا سمجھ آسان ہوگا ایکویٹر ہوتا تھا کہ لوگ لوگوں کی ناراضگیاں لوگوں کے مال کی ذمہ داری کے لیے پڑھنا ہے کبھی معاف کرنا اولاد کی خاطر حرام کھانا کوئی سمجھداری نہیں ہے اولاد کی خاطر حرام کو جمع کرنا کوئی سمجھداری نہیں ہے کوئی سمجھداری نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو نظر کنٹری کے اندر پھینک کر آ رہے ہیں بلکہ معاف کرنا تمہارے حرام پیسوں سے کمانے کو کیا کرے گا لیکن سارا عمل تمہارے اوپر ہوگا معاملات کی معام کام آ رہا ہے اور کام پیسہ جا رہا ہے ہے ہر پڑھنے والی کی کی معمولی بات بات کے کے کے کے کے کے درد اگر عثمان عثمان کر ہوں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چیزوں ضرورت ضرورت اور جائے عبد عبد جاؤ اٹھا لے حضرت گھر میں آئے ایک چیز اندر سے آواز آ رہی ہے تو پیڑھی اٹھا کریں کہ تم نے اتنا چرم کے اندر پیش ہے کیوں کیا اللہ کو کا جواب دو گے پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کے بعد مجھے دے دیا اتنا سفید ہے اور تو اپنی بیوی اٹھا رہا ہے یہ مجھے کیا کہا پھر بھی بادشاہ کہتی ہے دروازہ تک کراؤ دروازہ تک ہے اور عثمان رضی اللہ باہر آئے ہمارے کیا مسئلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دیا قرآن فرماتا ہے تب یہاں نام لے کر عثمان کے پاس چلے جاؤ اندر رہے اور شرمیوں کی بڑی بڑی کر کے ہاتھ ملی اب پچھلا معاملہ وہ سوچ رہے ہیں شرمی کی بھیجی ہو رہے یہ ایسی بات نہیں ہے تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں تیل وقت کی بھیجی کو ڈاک پڑتا اور ابھی نے ایک تکا تو رکھا ہے اور ایک سارا سامان لا کے دے دیا پھر سوال کیا اے عثمان معاملہ سمجھ نہیں آیا عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا بات یہ ہے اس اس اس اس کا کا کا حساب حساب حساب تو تو مجھے مجھے مجھے اللہ اللہ اللہ دے گا لیکن میرے گھر جو استعمال کو کو وجہ سے ہم جہاں ہمیں معاملہ آسان لگتا ہے اس دین کو تو لے باقی حرام کمائی دھیان دھیان دے دے یہ چاہیے معاملہ سارے

کے کے کے کے کے اس اس اوپر اوپر اتنے اندازے ڈالے جائیں گے کی بات یہ الیکشن اندر اندر کھڑے ہونے سے دوسروں کو کو کو کرنا کرنا اپنا آ جائے مارکیٹ اپنے آپ اونچا لیے مسلمانوں تاکہ میرے پاس آنا ہے اپنی چیز کی تاریخ دوسروں کی چیز کو کرنا اس اس اس سے سے جو جو مال مال آیا لباس لباس اللہ نے پورے کے کے خاندار اس کے بدن میں جاتے معاملات کیا نہیں معصوم معمولی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے سکھائی اب اندر رہے ہو آپ علیہ السلام علیہ السلام خواب میں اندر کے اندر ہے کتنی معاملات کیا ہے کتنی معصوم ہے اب آپ بتاؤ آپ میں سے اور ایسا ہوگا کہ جس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے نبی اس کی اجازت دے کوئی ایسا کرے گا اور اس صاحب کا کیا حال تھا اور اس صاحب حرمت میں پیارے حبیب کی ایک آس پر غلط مہربانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہن دیکھا بہت شاندار بہت خوبصورت میرا دل جان اس سے داخل ہو رہا جیسے ایسے جانے لگا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اوپر بھی پتہ ہو اللہ بھروں کا پہلے ہے میں اسی کو روک نہیں نہیں کیا اس اس اس لیے کہ کہ کہ کہ مجھے عمر عمر عمر عمر عمر کی کی کی کی یاد آ گئی بات بات پر پر دلیل کرتی ہے بالکل ایسا گا محل کے کے کے کے کے اندر اندر بغیر بغیر بغیر اجازت اجازت اجازت اجازت یا گھر ہو ہو جائے جائے کو کو یہ دوبارہ ہوا اللہ میں آپ آپ کیسے کر سکتا میرے ماں باپ قربان سب ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی یہ جو زبان سے بولتے تھے دل سے صاف ہوتے تھے منافق نہیں ہوتے تھے صاف ہماری طرح گڑبڑ نہیں تھی یہ جو زبان سے بولتے تھے صاف اور دل سے سو فیصد تو یہ ہوتے تھے یا رسول اللہ میرے ماما آپ پر قربان یہ نہیں کیا چیز ہے میں آپ کو کیسے بول سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت پر کیا کیا ہے انسان کو سمجھا ہے کہ کسی کی اجازت اور خوش دلی کے بغیر زبان کا استعمال کرنا حرام ہے یہ یہ شادیوں شادیوں کے کے لفافے لفافے شادیب اللہ معاف فرمایا یہاں تک کام نہ گیا ایک ایک آدمی آدمی بیٹھا میں میں اپنے خاندان کی بات بتا رہا ہوں کھولنے ہے ہے کھولا ہوا فلانا بھائی جی لفافے کے اوپر لکھا ہوا پانچ سو روپئے کی چیز استعمال کرنا بغیر چیز استعمال کرنا سو فیصد حرام ہے سو فیصد ناجائز ہے مانگوں کو استعمال کروں گا تکلیف ہوگی میں استعمال کروں گا پریشانی ہوگی ادب کیا ہے اسی کے بعد نہ تاکہ وہ زیادہ تیاری کر سکے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ سے گزر کر سکے

بالکل حرام ہے ہے مفتی نے نے نے لکھا کہ گھر وہ وہ وہ پر کا کا تو ہمارا نہیں ہمارے اوپر ہو اور ہوا اب یہ کیا کی بات پہلے بھولی ہوگا یا رسول رسول اللہ اللہ باپ کام کر کر دیا ہوگی پیسے اٹھا لے لے جب چیزیں استعمال ابھی بات بولی تو حضور صلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا جاؤ کیا کیا کیا کیا کیا کیا آدمی راستے راستے سے سے آ رہے آتے آتے کے کے ارے ایک ہے اس اس کو کو بڑا بڑا حالت تھی اور کتنا آج میں پیسہ استعمال نبی کی شکایت یہ چیزیں سوچتے ہوئے آ یہ اشعار اشعار کو وہ سوچتے سوچتے رہے

تو ہماری کالج میں آنے سے پہلے کہ بیٹا اگر اجازت اجازت اجازت اجازت کو کے کے کے کے ہو ہو گھر کی کی بات اندر کسی کسی ہوتی اولاد ہے ہے ان سب باوجود امت سکھانا مقصد ہمارے استعمال کرنا عام ہے اگر ہوگی تو بھی بھی ہوا ہوا تھا تھا کمرہ لیکن ہمیں سکھانا تھا ہمارے ذریعے سے زندگی کے اندر حکومت کو کو کو کو کو سکھانا تھا کہ کہ کہ بغیر کسی کسی کی کی کی کی استعمال استعمال استعمال استعمال کر رہا ہے ہے ہے ہاں اس اس اس اس گنجائش گنجائش تو تو تو بات کا کا سو سو فیصد فیصد یقین یقین ہو ہو اگر میں لے ہوگا اور نہیں نہیں پتا چلے گا کیا تکلیف ہوگی کرتے آج کل بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی چیز چیز کرے کرے برداشت برداشت نہیں ہوگا چیز چیز استعمال استعمال کرے کرے اچھا اچھا نہیں نہیں لگتا لگتا اولاد اولاد اگر کوئی یہ آج کل کا ماحول ہے ہے تو اس وجہ سے میں بھی دوستوں ہر ہم ہم جی کے اندر نظر کیا کہ ہے خدا کے واسطے وسیعت ہو بغیر کسی چیزیں استعمال کرو اللہ انہوں نے ایک ایک حدیث میں سے ہزاروں ہزاروں مسئلے ہم ہم لوگوں کے لیے نکالے ایک ایک حدیث میں سے ہزاروں ہزاروں مسئلے ہم لوگوں کے لیے نکالے اللہ ان لوگوں کو ہدایت کیا کام ہوگا اب دوسرے اللہ علیہ وسلم السلام یہ بھی آسمان حضور سے اب اللہ کا نام کو سو بغیر وضو بھی نہیں لیا جا سکتا حالانکہ ابھی کوئی آدمی بڑی کی تو اس کو کو سر کرنا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن اللہ کا نام لے سکتا ذکر کر سکتا ہے اس اس کی کی اجازت وقت

امام محمد اللہ علیہ نے سے پوچھا حضرت آپ ہزاروں لکھی لیکن ساری معاملات میں لکھی لکھی بس درد اور کیا کیا کر رہا معاملات میں نے امام محمد کوئی ایک دو تصور میں لکھتے تھے تصور کی کی ذکر آئیں آئی

اپنی کمائی کے اندر شامل کی لیے اس کی زندگی کے اندر چین کا چاہے گا سامنے ساری کتاب کی بسموں کے لیے معاملہ کا مطلب یہ کہ جو معاملے میں مضبوط ہوگا اس کی تھوڑی نماز اس کو اللہ کے پاس ترقی تک پہنچا دے جو معاملہ اپنی لائف میں ٹھیک ہوگا اس کو تھوڑا سا قرآن اللہ تک پہنچا دے گا جو معاملات اپنی لائف میں ٹھیک ہوگا اپنے اوپر دوسروں کے ہاتھ دبا کر نہیں رکھے ہوں گے اس وجہ سے جانتے ہیں معاملہ بھائی دوستوں ایک تو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا ایسا کلمہ بیٹھا ہوا ہے جہان کے لیے مول کے لیے خدا کے لیے وسیعت دیکھو مومن کی شان کے بیان ہے کہ وہ میرے بھی گھر والوں سے بھی ایک آدھا بات کر دیا اپنے گھر کے دوستوں سے بھی عرض کر دیا بھائی تو گھر سے بھی وسیعت ملے گی مسجد مسجد کے کمرے سے کو بانٹ دیا اب جاؤ کسی مفتی سے پوچھ ابا کا انتقال ہو گیا ایک کو زبان نہیں ہے دے دیا تھا زبان نہیں ہے دے دیا تھا زبان نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے تینوں کی تقسیم ہوگی دوبارہ تقسیم ہوگی دوبارہ ملے گا کوئی اس کا مالک نہیں لیکن زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاملے میں اس وجہ سے وسیعت بہت ضروری ہے جاتی ہو جو بنا نمان ہے اس کی وسیعت بھی ہو جو اپنے اوپر کسی کو پیسے دینے اب وہ بولے کسی کو پیسے دینے وہ ساتھ لکھا ہوا ہونا چاہیے ایک اس کو معلوم ہونا چاہیے ہو سکتا ہے پیسوں کا معاملہ معاملہ ہے ہے کسی کے کے سامنے کرنا چاہتا لیکن اپنے پاس لکھ کر تو رکھے گا تاکہ مرنے بعد ہو جائے ورنہ میرے اللہ حفاظت فرمائے میں کبھی کبھی اس بات ڈر لگتا کہ معاملہ تو پانچ سو اللہ کا ہوگا لیکن ساری عبادتیں ڈاؤن لگ جائیں ساری عبادتیں ڈاؤن لگ جائیں معاملہ پانچ سو اللہ کا ہوگا اس کو اگر شرم کرنا ہے اندر اندر یہاں سکھاتے میں اعلان بھی ہو گیا بھائی اس کے پہلے ہی جس بنا سے جاؤں وہاں کر آ جاؤ اگر بچارا دوست بھی تھا یا تھوڑا سا معاملہ بھی تھا تعلق تھا اب اس کو شرم آتی ہزاروں روپئے کہاں سے مانگ ابھی کب پتا لگ گیا بچارا جس کا انتقال ہوا ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس کو ضرور دے لیکن وہ ہزاروں روپئے کس منہ سے مانگو کرتے والے کیونکہ آج کل ہر بھی نہیں بڑھتے ہیں شرم نہیں آتی اتنا بھی اس کا خیال نہیں کہ ہزاروں روپئے مانگتے ہیں آ کے

اس لیے کہ یہ مجھے ڈر تھا یہ پیسے میرے پاس بڑھ رہے اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں اس کا کیا ہوگا پیچھے اس وجہ سے میں اتنی بہت بھائی دوستوں مشترکہ گھر ہو مشترکہ گھمان ہو مشترکہ کاروبار ہو خدا کے واسطے وسیعت بھی کرتا ہوں اور یہاں سے کر آج رات سے پہلے میں مجھے بھی پتا ہے کمپنی کی کتنی اس تین سال سے ہمیں بھی اندازہ ہے مجھے کتنی اس کتنی سونی انسونی ہوتی ہے اور کتنے کا ہوتا ہے لیکن خدا کے واسطے اس کو معمولی مقصد میں پچہتر فیصد بھی ہے اپنی اولاد میں سے جس پر زیادہ بھروسہ ہو اپنی بیٹیوں میں سے جس پر زیادہ بھروسہ ہو پوری وصیت لکھ کر جاؤ تاکہ آپ بری سیما ہو جاؤ باقی اللہ جل جلالہ ہم بناؤ ان کی ذمہ داری اگر وہ کرے گی تو ان کو اجر کے نہیں کرے گی تو پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہم تو اپنی طرف سے پورے بھری سیما ہو جائے پانچ سو ہزار کو معمولی مت سمجھو ہر ایک چیز لکھ کر پڑھ کے رکھو اس میں میں میں اللہ اللہ دنیا بھی چین چین سکون سکون دے دے گا بدلنے کے بعد کسی تو سب کوشش کریں گے گے نا ان شاء بغیر سے کی چیز استعمال نہیں کرنا یہ آج نیت کرو دوسرے نمبر پر دیکھیں اپنے معاملات کو بالکل معام رکھے آپ خود محسوس کرو گے قرآن کا ذکر کا کا مسجد خود بہت کم ہوگا جب ہماری زندگی میں ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ کو سننے سے اللہ کی